والا بھی کافر ہے ہرقل بادشاہ روم اور جواب دینے والا بھی اس وقت کافر تھا ابو سفیان ابن حرب جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے پھر ان جوابات پر ہرقل کے تبصرے موجود ہیں تو یہ ایک عظیم و شان حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کی شخصیت کی عظمت آپ کے کی رفت کی اس کام کے ساتھ دیش کو خراب نہیں ہوگا دیش الثاني الثاني الثاني مقابلة توقف عن الأمر ومساك الثاني وأبدو الشعور وقام الأمر رسول Thank you. Thank you. I'm going to go to the next one. بیٹھ گیا تھی با یا الموت ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی اسلام کے ہاتھ پر موت کی بیٹھ کی تھی جب یہ افواہ اڑا ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو ہم ایک ایک صحابی نے موت کی بیٹھ کی کہ یا تو پورے مکہ سے عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے اور یا پھر ایک ایک کر کے جانوں پر دان کر دیں صحابہ کے جذبے کو دیکھ کر اس ہدایت کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اس محبت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ تھی فعالی ہونا کرو دے اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے دلوں کا ایمان ان کے دلوں کی غیرت ان کے ایمان کی پختگی عقیدے کی سلامت اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہے آج اللہ نے جان لی یعنی آج جاننے کا معنی یہ کہ بشکل ظہور اللہ نے جان لی دلوں کی محبت اللہ جانتا ہے لیکن آج عملی طور پہ اور ظاہر یہ محبت واضح ہو گئی اس محبت کا اپنے عمل سے انہوں نے اظہار کر دیا اندر سکینت علیہم اللہ تعالیٰ نے اس کے سلا انہیں سکینت دے دی سکینت ایک عجیب فرحت ایک عجیب عقیدے کی پختگی ایمان کا سرور ایمان کی نفرت ایمان کی حرامت اور مٹھاس عمل کی حرامت اللہ نے سب آزاد بنا اب ایمان اور عمل سالے سے کوئی چیز ہم قدم نہیں ہوتی سب سے پہلے ایمان ہے عمل خالے باقی یہ علائق ہیں رشتے داریاں ہیں دنیاوی امور ہیں دنیا کی دور ہے دنیا کے مار ان سب کی حیثیت سامنے اللہ نے ایسی سکین و بنا لی جب ایمان ان کو ہر چیز سے بہتر نہ ہو علیہ ایمان اللہ نے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں گاڑ دی ان کے دلوں میں راسی کر دی اور یہ ایک عجیب اور عظیم فضیلت ہے مستقل طور پر ان کے ایمان کی گواہی اور فرمایا کے بعد اصحاب فتح قریب اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فتح قریب کا روم فتح قریب فتح قریب کیا ہے یہ ففح خیبر کیونکہ خدیبیہ کے سفر سے لوٹ کر چند دنوں بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اسی بشارت کی بنا پر خیبر کا قصد کیا اور خیبر کا سرزمین ہے جس کے مالک یہودی تھے اور یہ اونچے اونچے مضبوط قلعوں باغات اور کھیتوں کی زمین اللہ نے اس کے سلا میں فتح خیبر دے دی مسلمانوں کو مالا مار کر دی ابن عمر کا قول ہے کہ ماں شبیر ہے اللہ بادہ فتح خیبر ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد دینا دیکھیں یہ سلح حدیبیہ کتنی خیرات اور برکات کا باعث ہے اللہ کے اعلان ہو گئے صحابہ اکرام کے دلوں پر ایمان کی صداقت کا اعلان ہو گیا اللہ نے سکینت دے دی ایمان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی یہ ہے دین کی دولت اور خیبر میں ساتھ لگا دی یہ دنیا کی دولت دین دنیا میں مارا مار کر دی صحابہ کے اس کردار کی بنا دی کہ انہوں نے کفار اور ان کے حلیفوں کے نرغی نے یہ موت کی بیٹھ کی تھی جنگی ساز و سامان ساتھ نہیں تھا کیونکہ عمرہ کرنے آئے تھے جنگ کرنے نہیں آئے اس کے باوجود کوئی پرواہ نہ کی اور نبی رحمان کے ہاتھ پر موت کی بیت یہ بیت بازار سے خود ایک ہے اس بیت کے سلح میں اللہ رب العزت نے اپنی ردا کا اپنی محبت کا اعلان کر دیا غیر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی پوری دنیا میں سب سے قیمتی دولت تھوڑی سی بھی سب سے قیمتی دولت ہے سب سے قیمتی اثاثہ ہے آگار بڑھا دیا اور پھر ایمان کی صداقت کا اعلان کر دیا انہوں نے عمارے تم کے سچے لوگ ان کا من ہے ان کا عقیدہ ان کی توحید ان کا تعلق ملنا ان کا تعلق بالرسول رسول ان کا تعلق مل ان کی گفتار سب کی سب سچ پر قائم یہ ایک عظیم شہادت سچا انسان وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن میں سچا ہے کچھ لوگ ظاہر میں سچے ہوتے ہیں لیکن باطن میں جھوٹے ہوتے ہیں ان میں نفاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو نفاق کی تو سے بری کر دی کہ ان کے دلوں کی صداقت نکھر کے سامنے آ گئی اور یہ ایک نوید ابن نبی ملائکہ ایک بہت بڑے دعوے ہیں کرتے تھے کہ اب عرب تو نہ ہوگا من اللہ تین اللہ علیہ وسلم میں تقریباً تیس صحابہ سے ملا ہوں تیس صحابہ سے میرا ثابت اور موجود کل من کان یم کی انفاق اور محنت سے ہر صحابی کو میں نے روتے ہوئے پایا کیوں روتے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں گئے کہیں ہم نے تو نہیں آ گئے یہ ان کی توازر تھی یہ دنیا کے خزانے دنیا کی محبتیں اور دنیا کے اونچے اونچے کاروبار ان کو یاد آتے کہ اللہ نے ہمیں یہ سب اچھا کروا دی جو ہم سے کہیں افضل لوگ تھے وہ تو اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کو کہاں تک نصیب نہیں ہو ان کے ترکا میں کل ایک چادر ہوتی اتنی چھوٹی کہ چہرہ دھان پہ تو پاؤں لمبا ہو جاتا اور پاؤں تو سر منڈا ہو جاتا خباب رضی اللہ تعالیٰ ہو جب ان کا سفر آخر شروع ہوا ندا کے عالم میں اور بیٹوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابا کا انتقال ہونے والا ہے تو ان کے کفن کی تیاری کر رہے تھے وہ کفن ان کے نظر گئی فرمایا کہ کے کتنا ہم میں ہمر کفن میرا نظر موجود میرا سید موجود امیر حمزہ کو دیکھ فن بھی نصیب کی ہو یہ باتیں سوچ کر رویا کرتے تھے کہ اگر یہ دنیا کی دور سے کسی بہتری کا معیار ہے تو امیر حمزہ ہم سے بہتر تھے اور حسن معیار ہم سے بہتر تھے ان کو تو کفن تک نصیب کی ہو کہ وہ سمجھتے کہ دنیا کی دوتا اور یہ خزانیاں اور دور تھے شاید یہ اس بنا پر ہم کو مل گئے جو تھوڑی بہت ہم نے بیگیاں کی ہیں ان کا سلا دنیا میں لے کر فارغ کر دیا تھا لگتا ہے کہ ہم میں نفاذ آ گیا ہم تبدیل ہو گئے اس بات کو سوچ سوچ کر روتے تھے یہ ان کی تباہی تھی حقیقت میں ایسا نہیں تھا جس شخص جس قدر تقوا کا معیار اونچا ہوگا اس قدر اس میں خوف بھی اللہ کا ڈر بھی ہوس مالک کا قول ہے ہم تم سے آپ میں ضرور ادب تو بھی آئی تم نے شار بکا لوگ جو ہے نردی نا خود منہ میں تم آج ایسے گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تمہارے نزدیک ایسے ہیں جیسے ناگ پہ مکھی بیٹھے اور اس کو اڑا دیا بس ختم مکھی بیٹھی اڑ گئی وہ گناہ تمہارے نزدیک بار سے بار ہی گئے جبکہ ہم جہنگل اسلام کے دور میں ان گناہوں کو پہاڑ سمجھتے تھے پہاڑوں سے بوجھ نہیں سمجھتے تم ان گناہوں کو بالوں سے باری سمجھتے ہو ہم ان گناہوں کو بالوں سے پہاڑوں سے بوجھ سمجھتے تھے یہ تقوا درحتی کے صحابہ میں موجود ہے اللہ نے آج ان کے دلوں کی سواقت کا اعلان دیا فعالی ممالک کے دلوں میں ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جان جانا یہ ہے دین کی شہادت دین کی فضیلت وہ آسان فتح قریب ہے اور اللہ نے اس کے بدلے میں فتح قریب میں دے دی فتح خیبر بڑا دنیا کا مال ہاتھ میں آیا تقریباً ایک چشماہی کی فصل اسی لاکھ کلو ندی میں پہنچی تھی اس فتح خیبر کے بعد اور پھر دنیا کی دور میں بحال ہو گئی اور پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا تو دنیا بھی بن گئی دین بھی بن گئی دین کی گلا ہی آ گئی تو بعد میں آج فرماتے بات ہے کہ ہم اس لیے سلح ہو جائے گی اور خدا کرا دیتے ہیں کہ اصل فدا مکہ نہیں اصل فتح سلح ہو گی یہ دو وجوہات ایک بیرل نان اور بید کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے اعلانات اللہ تعالیٰ کی شہادت اور دوسرا سب خیبر اور تیسری چیز یہ کہ حدیبیہ کے نتیجے میں راستے پر امن اس سے پہلے راستے پر خطر تھے لوگ ڈرتے تھے اسلام دور دور تک پہنچ چکا لیکن اسلام قبول کر کے مدینے آنے کی ہمت بہت تھوڑے لوگوں میں تھی لوگ اپنے اسلام کو چھپائے بیٹھے تھے جب سلح حدیبیہ کا اعلان ہو گیا اب یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے مدینے آ رہے ہیں فوج در فوج سنا کی اس عرصے میں بے شمار لوگ ہیں گویا دعوت کا راستہ ہمارے اصل جو دین ہے وہ دعوت ہے دعوت کا ہے دعوت کا راستہ کھل گیا دس سال کے لیے جنگ مقوق ہو گیا لوگوں تک اسلام پہنچ چکا تھا لیکن لوگ ڈرتے تھے اپنے گھروں میں محسوس تھے کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو کفار قریش کے جاسوس جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں یہ روک لیتے ہیں پریشان کرتے ہیں بلکہ مارتے ہیں اور لوٹتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب یہ سنا کی خبر آ اب لوگ چور کر چور گھروں سے نکل رہے ہیں مدینے پہنچ رہے اسلام قبول کر ابن نے لکھا ہے اس عرصے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ چھ ہجری میں جب نبی اسلم ہجیریا کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ پندرہ سو صحابہ تھے ایک ہزار پانچ سو کی تعداد اور اس کے دو سال کے بعد آٹھ ہجری میں جب کفار نے وعدہ توڑ دیا اور اللہ کے دہندر پر سنگم نے کفار باج پر حملہ کر دیا اور مکہ خدا ہوا تو اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ساتھ دس ہزار مجاہدین حدیق یعنی آج سے دو سال پہلے پندرہ سو اور دو سال کے بعد دس ہزار ہو گئے یہ دعوت کا نتیجہ ہے اور لوگوں کا اسلام قبول کر کے مدینے آنا اور جاب کر جاب اسلام میں داخل ہو رہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ہماری دعوت کا راستہ کھل گیا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مدینے آ رہے ہیں اور مدینے کی جو حدود میں وسیع ہوتی گئی اسی لیے اسلام کا فردار ہے اسلام اور واحد ہر منی مقبر کافر ایک شخص کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک ایک ہزار کفار کے قتل سے بہتر میری پروار سے ایک ہزار کافر قتل ہو اس سے بہتر ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کرنا اس لیے سب سے اونچا مقام دعوت و دین کا مقام قتل ہو کر کافر میں جہنم میں جانا اور اسلام قبول کر کے جنت میں جانا اور یہ چیز اور بہتر اسی لیے پیغمبر اسلام نے اسلام کو فوری قبول کی اور دعوت کے ساتھ اسلام کو کھل لیا کہ کتاب سے پہلے بھی دعوت ہے اسامہ بن زید کا واقعہ ایک کافر ایک نزلوں نے لڑ رہا تھا مسلمانوں کو قتل کرنا شہید کرنا اس کی اسامہ بن زید سے مجبور بھیڑ ہو گئے دونوں کی تلوار کا تبادلہ ہوا آخر اسامہ بن زید اس پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو تلوار سے اس پر وار کرنے لگے اس نے کہا لا الہ اللہ کلمہ پڑھ دیا آپ نے اس کو قتل کر دیا نبی اسلام کو خبر ہوئی اسامہ تم نے کیوں قتل کیا کیے ابدرتے ہو بات الا اللہ اس نے لا نے اللہ پڑھ لیا اللہ کی توحید کو مان لیا تم نے اس کے باوجود بدل کر دی سما نے کہا کہ یار سر اللہ اس نے تو صرف بچنے کے لیے کلمہ تھا اور وہ اس سے پہلے میرے کئی دوستوں کو کئی مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا اور بل پر بھی وہ حملہ آور ہو چکا تھا وہ تو میں اس پر کنٹرول پانے میں کامیاب ہو گیا ورنہ وہ میرا کام بھی تمام کر تھا جان بچانے کے لیے کرنا پڑا ہر شخص کا انتل ہی کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا اس کا سینہ شک کر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ بھرا یا اوپر سے بھرا تمہیں کس نے بتایا پھر آپ نے تین بار یہ فرمایا کہ یہاں اس سال کئی بھی مسئلہ ہوگا تمہارے سامنے آ گئے تو کیا جواب دو اے اسامہ اس کے کرنے کا کیا کرو اے اسامہ اس کے مارے زندہ کا کیا جواب دو تین بار آپ ان کس قدر اس دعوت کی اہمیت ہے کس حساس موقع پر بھی اس کے کلمے پڑنے کو قبول کر دو اور اس کو چھوڑ دو اس پر باہر نہ کرو چنانچہ یہ سب سزا کہ یہ خطر ہے سب مکہ جو اتنا زیادہ ہمارا سم ہے مبین ہے سزا مبین سبحی ہے ہماری دعوت کے راستے کھل گئے اور لوگ جان کر جو اٹھا رہے ہیں اسلام کی پوری تاریخ میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان دو سالوں میں ہوئے یہ تین چیزیں چوتھی وجہ کیا ہے چوتھی یہ کہ سلو دیریا تمہید بن گئی فتح مطلب کیونکہ کفار کی فطرت کیا ہے کفار کی جنت کیا ہے کفار کو آسکت اپنے آپ کو یہ قائم نہیں رہتے لا ایمان رحم قرآن کہتے ہیں ان کو اپنے عہد کا کوئی بات نہیں اپنے نصاب کو اپنے مفاد کی خاطر توڑ دیتے یہ دس سال کا مادہ تھا لیکن دو سال بھی اس میں قائم نہ رہ سکے تھوڑی سی معیشت بحال ہوئی تو پھر ان کو مستی سوجی انہوں نے مسلمانوں کے حریفوں کے خلاف اپنے حریفوں پر تعلیم بھی کیا اور فوجی اور ادبی طاقت فراہم کی نبی رحمان کو خبر مل گئی آپ نے صحابہ کا تیار ہو جائے آپ نے سندھ کا تعلیم نہیں کیا اور پھر یہ ایک مندی کہانی مندا قصہ پھر اسی نتیجے میں فتح مکہ ہوا مکہ پر آپ نے حملہ کیا اور مکہ کو فتح کیا اور مکہ میں موجود تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے سوائے بوس کے تو اہل مکہ میں بھی اسلام قبول کر لیے اور مکہ بھی فتح ہو گیا فراجی مسلح خدریا بن گئی فتح مکہ کہ کفار نے آہد کا پاس نہ کر سکے آہد توڑا اور جو ہی آج کی ظاہر ہوئی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بغیر بولنے دیے ان پر حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کی تمہید سلح حدیبیت تو ان کئی وجوہات کی بنا پر صحابہ غیرت اصل سز امید سلو حدیری کہ سلو حدیری حقیقت سز مبین ہے کہ اس میں صحابہ کی عظمت ان کی فضیلت اور ان کی منقبت ظاہر ہوئی اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے حال کو ان کے ایمان کی صداقت کو ایاب فرما دیا اللہ تعالی نے ان کو سکیلت دے دی اپنی عبادت کا اعلان کر دیا فتح خیبر کی صورت میں ضلعی اعتبار سے مالا مال کر دیا دعوت کا راستہ ہمدار کر دیا اور دعوت بخار ہو گئے اور جوب کا جوب لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر یہ سلح دے دیا تمہین بن گئی مقدمہ بن گئے فتح متا کا یار اصل فتح مبین جو ہے یہ سلح دے دیا تو بات تھوڑی سی طویل ہو گئے اب اس بیان میں یہ جڑا کہ پھر مدت اللہ کی علیہ کا کو فارا کفارا فروئس کہ یہ اس مدت کی بات ہے اس مدت کے دوران میں واقع ہوا یہ شان کی تجارت کر اس مدت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے سلا دی تو سنا کی مدت دس سال کی تھی اسی دوران یہ قافلہ مکہ سے نکلا اور شان پہنچا اسی دوران کو نبی رحمان میں خط مل گیا اس نے خط پڑھ کر یہ الفاظ کہے کہ مارا سمے کو نکلے ہی اس جیسا اس جیسا خط میں نے آج تک دیکھا نہ سنا اتنی جانے عمارت اتنا اس کا حریف استغنا یہ آپ آگے سنیں گے اس نے کہا کہ جاؤ میرے ملک کے کی ایک ایک عید کو پلیٹ کے دیکھو اور ایسے شخص کو لا کے میرے سامنے پیش کرو جو اس خط لکھنے والے کو جانتا ہو یہ کون ہے محمد کون ہے اصل سلم ملک کے شان کی ایک ایک عید کو اردو اور اور کسی ایسے شخص کو لا کر پیش کرو جو اس خط لکھنے والے کو جانتا ہو میں اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں اس خط کو کر کے اس بالکل حیدرداری ہو جہاں سے ہرکل کے خاصے شام میں پھیل گئے اور یہ لوگ غزہ میں کچھ لوگ گئے ان کو اطلاع ملی کہ یہ مکہ کے ہے اس قافلے میں تیس افراد تھے جو اس قافلے میں شریف تھے جہاں سے ان سب کو گھیر کر ایلیا مکان کو جہاں چاہے موجود پردیش ایلیا ابرانی لفظ ہے اس کا معنی بیت اللہ بیت المقدس جہاں ہراچل موجود تھا وہاں ان سب کو گھیر ایلیا ان کے تقدس کی جگہ تھی میں یہ بات موجود ہے کہ جب شام کی فوجوں نے کس طرح سارے اور ایران کی فوجوں کو شکست دی تو رقم اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے ایلیا میں آیا بیت المقدس میں آیا چل کر کے چل کر ایک شکریہ اس مقام پر پہنچنا اللہ کا شکر ادا کرنا چونکہ ان کے تقدس کی جگہ تھی رقل یہاں آ گیا اور ان تیس قریشیوں کو ان کے ساتھی گھیر کر رقم کے پاس لے گئے چنانچہ فرار مجھے مجلس ہی بہار اور روم ہیراپل میں ان تیس کو اپنی مجلس میں بلا لیا جو اس کی خاص نشست تھی اس نے بلا لیا بہار اور محاور روم اور ہیر کے ارد گرد روم کے عہدہ روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے بدارکھا بڑے بڑے کسی سی بیٹھے ہوئے تھے اور پورا پروار اس کا قائم تھا چنانچہ سے ابو سفیان نے ان کے ساتھیوں کو وہاں بلا لیا مت آیا ہو بازار کے ترجمان ہی ہیراسل نے سفیان کو قریب بلا لیا اور اپنے ترجمان کو بلا لیا کیونکہ ہرتل کی زبان ابرانی تھی عربی نہیں جانتا تھا اپنے ترجمان کو بلا لیا کہ تم میری ابرانی کا عربی میں ترجمہ کرو اور اس کی عربی کا ابرانی میں ترجمہ کر کے مجھے پیش کرو تاکہ میں بات کو سمجھ سکوں اس وقت ابرانی دکان معروف رسول اللہ علیہ وسلم نے زید السوانی سے برباد ہے تعلق سو ہے تم ابرانی دکان سیکھ لو تاکہ ہماری بارد کام ہے ابرانی میں امداد دے سکے اور بعض اوقات ابرانی زبان کے تاثر ہمارے پاس آتی ہے تو ان کی بات کا تم تجربہ کر سکو اور بعض اوقات ابرانی خطوط میرے پاس آتے ہیں تم خطوں کو پڑھ کے تم مجھے سنا سکو زید ابن سادت نے افغانی زبان بیس دن میں سیکھ لی بیس دن میں سیکھ جہاں ایک نقطہ ہے اور اس پر توجہ کیجیے اور نقطہ یہ ہے کہ اس وقت افغانی زبان کا ترتیب بولتا تھا جیسے آج انگریزی کا ترتی بولتا اس وقت افغانی زبان کی شہرت تھی جیسے آج انگریزی کی شہرت تھی لیکن پیغمبر اسلام نے تمام اہل مدینہ کو نہیں فرمایا کہ سب کے سب افغانی سیکھو اور سب کے سب اس ملک کی طرف جو ہے وہ لکھو اور اس کو پڑھو اور اعلیٰ سے اعلیٰ سیٹیں دے کر پڑھو آج ہم نے کیا کسے مچھی آ گئے ہم نے اپنے آپ کو اپنے مکان سے گرا دیا ہم پر انگریزی مکان کی ایک احب آئی ہمارا بچہ انگریزی پڑھے اونچے اونچے اسکول میں پڑھے گا اور یہ ہمارے لیے مایا فخر یہ مایا فخر ہے یہ کیا اچھا جیون نبی اسلام کا استعمال رکھو نبی اسلام کی شان رکھو کہ گو یہ نارو اور روح ایک طاقت ہے یہ امریکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے کچھ آج کا امریکہ آج کا روس آج کا چائنا آج کا ہندوستان اکٹھا حاصل بھی روح کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن جب کا نظام کا استعمال دیکھو اور آپ شان دیکھو بے نیامی دیکھو یہ نہیں کہ اس زبان کو سبھی سیکھے اس کو پڑھیں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ زید تم سیکھو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کے ان کے خط آتے ہیں اس کا تم ترجمہ کر سکتے اور بات کو اپرادی میں دعوت دے سکتے یہ کہ بات میں پوری فوج ایکٹ لگی پوری فوج ایکٹ لگی نہیں میرے بھائی اور دوستوں اللہ گئی میں تعلق ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لو اللہ تعالیٰ ہے اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو یہ میری کیوں بات ہے کہ کل یہ کچھ کمانے کے لائق ہو سکے ورنہ یہ بھوکے مر جائیں گے یہ بھی شاید کی تصویر کہ کے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں کہ کل آج میری گھر لیں آنا تعلیم حاصل کر لیں تو کل یہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تم رب العالمین ہو گیا رب العالمین کے اوپر ہے کے کے ہاتھ یہ فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں تم اپنی اولاد کی بہتری کا سوچو اور ان کی بہتری دینی مدارس میں ہے یونیورسٹی اور کالجوں میں نہیں ہے اسکولوں میں نہیں انگریزی کی تعلیم کی طرف پوری لگے گی یہ کون سمجھ اللہ کے یہاں یہ حصہ موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابانی زبان کے تعلق کو صرف ایک صحابی کو معمول کیا تھا اب اس سفیان کو بھی بڑھا لیا اور اپنے ترجمان کو بھی لیا اب آج ایک سوال جواب ہے جو حدیث کا اہم حصہ ہے ان شاء اللہ یہ اہم جمع پوری کریں گے شاید دو تین خطبے اس پر ہو جائیں ابھی مشان حدیث ہے بڑے اس میں علمی نکات ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سامنے خان دبا دے اپنے صحیح دین پہ ہم کو چلنے کی توفیق دے صحیح عقیدہ منحج اسلامی خلق اور اسلامی علوم سے ہم کو آراستہ کرے علم نافع ادا فرمائے عمل صالح کی توفیق دے اور قبول فرما لے اقول قولی واضح اللہ علی بنا کو الحمد للہ وسلات یہ اعلان ہے ہمارے ساتھی نور احمد صاحب جامعہ انوار القرآن الحدیث یہ بچیوں کا ادارہ ہے اور یہ تلا بزار سے گجرا والا میں ہے اس کے تعاون کے لیے حاضر ہوئے ہیں بچیوں کے اس ادارے میں تعلیم و تعلیم کا سلسلہ قائم ہے اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ تمام